اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے تور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر سلوہ نازل کیا